السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد بعد اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے صورت علیہ عمران آیت نمبر اکیاسی سے لے کر اکیانوے تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عید اخد اللہ میساک کر علما نلما تو کم کتاب حکمہ کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ صلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے اسی نبی کی اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے اسی کے پیروکار بن جانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن طلّہ بعد ذالکہ جس نے یہ والا وعدہ پورا نہ کیا تو وہ گناہ گار ہوگا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افغیر دین اللہ یبغون اسلم فی السماوات والارض کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو مانتے ہیں اللہ کے دین سے ہٹ کے کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو اپناتے ہیں حالانکہ دنیا میں زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اللہ کی فرما بردار ہیں اللہ کی شریعت کی پابند ہے عجیب بات ہے یہ انسان عقل مند ہے سب کچھ اسے دیا ہے اس کے باوجود یہ دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اپنانا چاہتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اس طرح کے پیچھے بھی ایک آیت گزری ہے پہلے پارے میں کہ ہم تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں کسی نبی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے جو یہودی تھے وہ کسی نبی کو مانتے تھے کسی نبی کو نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اور مسلمان آپ کہہ دو کہ ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں اور اللہ کے ہم فرما بردار ہیں جو بندہ دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اپنائے گا تو اس سے اس کا دین اس کا راستہ قبول نہیں کیا جائے گا دنیا میں تو وہ برباد ہوا ہی آخرت میں بھی وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا اسلام ومن یب تغیر الاسلام دینہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے اسلام کے لفظی معنی ہے اطاعت فرما برداری اور اصطلاح میں دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے یعنی جو چیزیں اللہ رب العزت نے مقرر کی ہیں انہی کے مطابق چلنا پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں جو پہلے تو مسلمان ہو گئے بعد میں پھر کلمہ چھوڑ دیا مرتد ہو گئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے کہ جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا بعد میں پھر اسلام کو چھوڑ دیا مرتد ہونے والوں پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لانت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ہاں جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو ضرور بخش دیتا ہے اور ایسے لوگ جو دنیا میں رہ کے اللہ کا انکار کرتے ہیں شریعت کو نہیں مانتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور اسی حالت میں وہ مر جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ جتنی دنیا ہے جتنی زمین ہے زمین بھر کے بھی اللہ کی راہ میں سونا دیں اللہ کے سامنے فدیے کے طور پہ سونا پیش کریں تو اللہ ان سے قبول نہیں فرمائیں گے کیونکہ وہ تو دن ہی ایسا ہے لا یقبل منہا کہ اس دن کسی کا کوئی فدیہ کسی سے کوئی بدلہ کسی سے کچھ نہیں لیا جائے گا کوئی رشوت نہیں چلے گی ہمیشہ ہمیش وہ جہنم میں رہیں گے آئیے ترجمہ سنتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں و عید اور اس وقت کو یاد کریں جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میساق النبیین تمام انبیاء سے وعدہ کہ لما آتے البتہ جو کچھ میں دوں تمہیں من کتاب ان کتاب سے و حکمت اور حکمت سے سما پھر جا کم آئے تمہارے پاس رسول ان ایک رسول مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہو لیما اس کی جو تمہارے پاس ہیں کتابیں لتو تو تم ضرور ایمان لانا بھی اس پر والا سرن ہو اور تم اس کی ضرور مدد کرنا کالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ اقرار تم کیا تم اقرار کرتے ہو و اخذ تم اور قبول کرتے ہو اللہ دالکم اس پر اسری میرا عہد کالو انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا کالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فشہدو تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے تمہارے ساتھ من شاہدین گواہوں میں سے ہوں فمن پس جو کوئی طلح پھر گیا بعد ذالکا اس عہد کے بعد فعلا تو وہی لوگ ہیں فاسق نافرمان افا غیرہ کیا پھر سوائے دین اللہ اللہ کے دین کے یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں والا ہو حالانکہ اسی اللہ کے لیے اسلمہ فرما بردار ہیں ہر وہ چیز منفی سماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تو خوشی سے و اور ناخوشی سے وہ اللہی اور اسی کی طرف یرجون وہ لٹائے جائیں گے کل کہہ دیجئے آ منا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا علینا ہم پر وما اور جو اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کی اولادوں پر وما اوتیا اور جو دیئے گئے موسا عیسیٰ اور تمام انبیاء میر غب اپنے رب کی طرف سے لنو فرقو ہم فرق تفریق نہیں کرتے ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم درمیان کسی ایک کے ان میں سے ونہنو اور ہم لہو اسی کے مسلمون بردار ہیں ومن یبتغی اور جو کوئی تلاش کرے غیر الاسلامی سوائے اسلام کے دینن کوئی اور دین فلن یقبل قب تو ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا اس سے وہ فی الاخرتی اور آخرت میں وہ من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا کئی یہد اللہ کیسے ہدایت دے گا اللہ اسے قومن ایسی قوم کو کفرو جو کافر ہو گئے بعد ایمان ایمان لانے کے بعد و اور اس کے بعد کہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ ان رسولہ حق کن رسول حق ہے وجہ احم البینات اور آئی ان کے پاس واضح نشانیاں القوم ظالمین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو الا یہ لوگ جزا ان کی سزا ان علیہم کہ بے شک ان پر لعنت اللہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے خالدین فیحہ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اسی لانت میں لا نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا ہم اور نہ ہی وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے ڈھیل دیے جائیں گے ہاں الدینہ مگر وہ لوگ جو جنہوں نے تابو توبہ کی بعد ذالکہ اس گناہ کے بعد وہ اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی فن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ان الدینہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے بعد سمجھ دادو پھر وہ بڑھتے ہی گئے کفرن کفر میں لن ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ وہ اولاکا اور یہی لوگ ہیں وہ ازالون گمراہ ان الدینہ بے شک وہ لوگ کفارو جنہوں نے کفر کیا وہ ماتو اور وہ مر گئے وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یقبل من احدہم تو ہر کس نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے مل الارضی زمین بر ذہبن سونا بھی ولا وفتدا بھی اگرچہ وہ اسے فدیے میں دیں الا یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے درتناک وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی بھی مددگار ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیسرا پارا ہمارا ختم ہو گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی سمجھنے کی آگے قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین